جناب عمر بن شعیب سے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں ان کے دادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے زخم جو ہڈی کھول دیں ان میں پانچ پانچ اونٹ ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چھیاسٹھ